دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے ہوا خیر اللہ کہ وہ بخل بے تر ہے واسطے ان کے بل ہوا شر الحم بلکہ وہ برا ہے واسطے ان کے سیو ان قریب توک ڈالے جائیں گے ما باخلو بھی جو بخل کیا انہوں نے ساتھ اس کے قیامت کے دن وللہ میرا سسما اور اللہ ہی کے لیے ہے میرا آسمانوں اور زمین کی اللہ ماتا ملون خبیر اور اللہ تعالیٰ ساتھ ان کاموں کے جو تم کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے لقد سمع اللہ البتہ تحقیق سن لی اللہ نے قول الزینہ بعد ان لوگوں کی قالو جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر بے شک اللہ فقیر ہے ونحن ہم اور ہم غنی ہیں ہم امیر ہیں سنک تو وہ ان قریب لکھیں گے ہم ما کالو جو کہا انہوں نے اور قتل الانبیاء اور قتل کرنا ان کا نبیوں کو ناحق و نقول اور کہیں گے ہم زو کو چکھو تم عذاب الحریق عذاب جلنے میں غالق یہ جی، بیما قدمت ایدیکم بس ابب اس کے آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی لیسا بظلام مل نہیں ہے ظلم کرنے والا اپنے بندوں کا الزین کالو وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ علیہ بے شک اللہ نے وعدہ لیا ہم سے اللہ نو من رسول کہ نہ ایمان لائم واسطے کسی رسول کے حتیٰ یاتی نہ یہاں تک کہ لائے ہمارے پاس قربانی تاکل النار کھا جائے اس کو آگ کل کہہ دیجئے قد قدم تاکہ آئے تمہارے پاس رسول من قبلی مجھ سے پہلے بل بجے ساتھ کھلی دلیلوں کے اور بل کل تم اور ساتھ اس کے جو کہا تم نے فلیمہ قتل تم پس کیوں قتل کیا تم نے ان کو ان کن تم سا اگر تم سچے ہو جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے جس کو اصطلاح قرآن میں کہا جاتا ہے انفاق فی سبیل اللہ اب انفاق فی سبیل اللہ اس میں جہاد بھی ہے باقی جتنے خیر کے معاملات ہیں نیکی کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں لیکن مقصد ان ساری چیزوں سے کیا ہو اللہ کی رضا کہ میں بھی اللہ کا مال بھی اللہ کا جان بھی اللہ کی اولاد بھی اللہ کی یہ سب کچھ اللہ کا ہے اس لیے میں اللہ کے دین کے لیے اللہ کی رضا کے لیے یہ مال خرچ کرتا ہوں اب خرچ کرنے کے بارے میں یہ نہیں وضاحت کی سوائے زکوٰۃ کے کہ زکوٰۃ کے اندر تو ایک مقدار متعین کر دی باقی جو نسلی صدقات ہیں ان صدقات کے اندر کوئی مقدار متعین نہیں کی کہ اتنی مقدار کا وہ صدقہ ہو بلکہ یہ بت فرمایا کہ اپنی طاقت کے مطابق ایک آدمی اگر ایک پیسہ خرچ کرتا ہے ترمزی کے اندر جو حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یوربی صدا کا طلب دے اللہ اپنے بندے کے صدقے کو پالتا رہتا ہے جیسا کہ تم پالتے ہو فلو وہو ہو اپنے جانوروں کے بچوں کو گھوڑے کا بچہ اصل میں فلو کہتے ہیں گھوڑے کے بچے کو مراد متق جانوروں کے بچے کہ جس طرح ان بچوں کو تم پالتے ہو اور وہ بڑے ہو جاتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کو پالتے رہتے ہیں پالتے رہتے ہیں یہاں تک کہ قیامت کے دن اگر اس آدمی نے ایک پیسہ خرچ کیا تھا دنیا میں اخلاص کے ساتھ وہ ہوگا عہد پہاڑ جتنا اتنا بڑا اللہ اتنی تربیت کریں گے لیکن جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے بلکہ بخل کرتے ہیں بخیر اصل بخیل تو وہی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ نہ کرے اللہ کی دین کے لیے مال خرچ نہ کرے حقیقت میں بخیل وہ ہے فرمایا جو لوگ بخل کرتے بے ماں ساتھ اس چیز کے آتا اللہ جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے کہ جو مال اللہ نے ان کو اپنے فضل سے اپنی مہربانی سے دیا وہ بجائے خرچ کرنے کے بخل کرتے ہیں فرمایا یہ گمان نہ کریں ہوا خیر اللہ کہ وہ بخیلی کرنا بہتر ہے ان کے لیے یہ بخل ان کے حق میں بہتر نہیں ہوگا وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال زیادہ ہو جائے گا ہمارا مال زیادہ ہو جائے گا لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ بخل کرنا ان کے حق میں بہتر ہوگا بال ہوا شر الحم بلکہ وہ بخل برا ہوگا واسطے ان کے بخیلی ویسے بھی بری ہے کہ بخیل آدمی کو معاشرے کے اندر بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل آدمی قریب النار جہنم کے قریب بعید عن اللہ اللہ سے دور بخیل آدمی جہنم کے قریب اور اللہ سے دور جنت سے دور اور سخی آدمی اللہ کے قریب جنت کے قریب کیونکہ وہ سخی ہے آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہوگا سیو ان قریب توک ڈالے جائیں گے ماں باخلو بہی جو بخل کیا انہوں نے ساتھ اس کے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے اور جس مال میں سے اللہ کا حق ادا نہ کیا جائے اس مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل میں حیت القرا گنجا سانپ جو انتہائی زہریلا ہوتا ہے لہو زبی بتا اس کی آنکھوں میں دو سیاہ نکتے ہوں گے اور اس کو ایک سانپ بڑے اجدہا کی شکل میں اس کی گردن کے اندر لپیٹ دیا جائے گا وہ سانپ اس کے جبڑوں کو پکڑے گا پکڑ کر کے کہے گا آنا مالو کا آنا کنزو کا میں ہوں تیرا مال میں ہوں تیرا خزانہ اس کے استشہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی فرمایا ما به یوم القیامہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ان کے حق میں یہ بخیلی ان کے حق میں بہتر ہے نہیں بلکہ یہ تو مال ایک سانپ بنا کر کے ان کے گلے میں توک ڈال دیا جائے گا مال کے پیچھے تم کیوں اتنے دوڑتے ہو آخر تم مر جاؤ گے ساری مخلوق مر جائے گی باقی کون رہے گا صرف ایک اللہ کیونکہ میراث کا یہی معنی ہے کہ ایک آدمی مر گیا اس کا خرچہ رہ گیا اس کا مال رہ گیا اس بچے ہوئے مال کو کہتے ہیں میراث وہ تو مر گیا ختم ہو گیا اسی طرح تمام انسان جن یہ سارے کے سارے مر جائیں گے حتیٰ کہ نیک لوگ سارے کے سارے مر جائیں گے انبیاء علیہ السلام وہ بھی فوت ہو جائیں گے باقی کون رہے گا وہ یب کا وج ہو ربے کا ذیل جلال والی کرا صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی جو بزرگی والی اکرام والی ہے تو لاہ میرا سماوات والارض جب سب ختم ہو جائے گا تم تو مرکھپ جاؤ گے مال دوسروں کی ملکی میں چلا جائے گا آخر میں مال اللہ کے پاس چلا جائے گا تم اس مال کے پیچھے کیوں دوڑتے ہو واللہ اللہ تعملون ملون اور اللہ ساتھ ان کاموں کی جو تم کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے اسے پتہ ہے کہ یہ بندے کیا کچھ کر رہے ہیں اس لیے بخیلی نہ کرو بلکہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر لیا کرو وہ ایک حدیث میں بخاری کے اندر حدیث آتی ہے ایک صحابی نے سوال کیا کہ ایو سودا کا افضل اللہ کے رسول کون سا صدقہ بہتر آپ نے فرمایا کہ تو حرض کرے وانتا صحیح ہن ہن کہ تو تندرست ہو اور مال کے اوپر حریث بھی ہو اس وقت تو خرچ کرے یہ صدقہ سب سے افضل ہے اور جب تو مرنے لگا تو نے کہا لفلان کر فلان کرا فلانی کا اتنا حصہ فلانی کا اتنا حصہ فقد کان علی فلان وہ فلانے کا تو اتنا ہو ہی گیا کیونکہ جب تو مر گیا تو تیرے جو وارث رہ جائیں گے قرآن مجید نے وہ کا حصہ تو مقرر کر دیا ہے اب اس کے اندر وہ کمال باقی نہ رہے گا واللہ بما تعملون خبیر لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیہ یہود کے ایک قول باطل کا رد روایتوں میں آتا ہے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے مدرسے میں چلے گئے یہودیوں کا مدرسہ جس کو بیت المدراس کہتے تھے یہودیوں کے مدرسے میں چلے گئے یہودیوں کا ایک بہت بڑا مولوی فن خاص بن آزورا فن خاص بن آزورا یہ بہت بڑا عالم تھا تورات کا یہ ان کو تورات پڑھا رہا تھا اور بڑے لوگ اکٹھے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو خطاب کیا اور فرمایا کہ او فن خاص اللہ سے ڈر اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کر لے مان لے کیونکہ تو جانتا ہے اس تورات کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ آخر زمانے میں پیغمبر آئیں گے جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہوگا محمد بھی ہے احمد بھی ہے تو جانتا ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول آ گئے تو اقرار کیوں نہیں کرتا اعلان کیوں نہیں کرتا تو اپنی آخرت کیوں خراب کرتا ہے اور جو یہ یہ مال تو جمع کرتا ہے غلط مسئلے بتا کر کے کیونکہ مولوی بعض اوقات غلط مسئلہ بتا کر کے رشوت لیتا ہے آج بھی سلسلہ چل رہا ہے غلط مسئلہ بتا کر کے مال لے لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں رشوت نے جو رشوت کا مال جمع کر رکھا ہے اس مال کے اوپر تجھے مغرور نہیں ہونا چاہیے مال تو اللہ کی راہ میں خرچ کر کیوں اللہ فرماتے یقرض اللہ کا حسن کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو اس فن خاص کو ترغیبی انداز میں سمجھایا کہ مال بھی خرچ کر اور آخری پیغمبر کی نبوت کو رسالت کو تسلیم کر لیں لیکن بجائے ماننے کے اس نے جواب میں یہ کہا کہ ابو بکر تیرے اس کہنے کی وجہ سے تو یہ نہ معلوم ہوا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم ہیں مالدار کیونکہ فقیر ہی تو مانگتا ہے نا دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ مجھے صدقہ دو مجھے صدقہ جو دو مجھے قرض دو اللہ فقیر ہے ہم مالدار ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک تھپڑ مار دیا اور فرمایا کہ اگر تو ہمارا معاہد نہ ہوتا ہمارا آپس میں معاہدہ نہ ہوتا تو اللہ کی قسم میں تجھے یہی قتل کر دیتا کیونکہ تو نے اللہ کی بے ادبی کی اللہ کی توہین کی قرآن کی توہین کی اللہ کے آخری پیغمبر کی تو نے توہین کی میں تجھے قتل کر دیتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو اٹھ کے آ گئی بعد میں وہ یہودی مولوی فن خاص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آگے شکایت کی کہ جی آپ کے ساتھی صاحبہ کا لاپامانی آپ کے ساتھی نے مجھے تھپڑ مارا میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے پوچھا کہ ابو بکر تو نے اس کو کیوں تھپڑ مارا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورا قصہ سنایا اور عرض کی کہ اللہ کے رسول مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے اس کو تھپڑ مار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے پوچھا تو نے یہ بات کیوں کی اس نے جواب میں قسم کھا کر کے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جھوٹ بولا کیونکہ جھوٹ بولنا یہودیوں کے نزدیک کوئی اتنی بری بات نہیں ہے اس نے کہا میں نے تو ایسی بات نہیں کی اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور غمگین ہیں کہ اس نے بات کی تو ہے لیکن اب انکار کر گیا ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی ابو بکر صدیق کی تصدیق میں اور فنخاص بن عذورہ کی تردید میں لقد سامع اللہ قول الذین قالو یہ آیت نازل ہوئی ابو بکر صدیق کی تصدیق میں کہ ابو بکر سچا ہے وہ سچ کہتا ہے کہ یہودی نے یہ بات کہی ان اللہ فقیر اللہ فقیر ہے وہ نخن عغنی اور ہم مالدار ہیں کہ ہم امیر ہیں کہ ہم سے اللہ قرض مانگتا ہے تو پھر ہم مالدار ہوئے نا اور جو فقیر ہوتا ہے وہ علا نہیں بن سکتا پھر اس سے یہودیوں نے استدلال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب پر کہ معاذ اللہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے وہ نبی نہیں بن سکتے جب یہ آیت نازل ہوئی فرمایا سنک تو بما کالو ان قریب لکھیں گے سین تاکید کا ہے یا استقبال کا نہیں لکھیں گے اللہ نے نسبت اپنی طرف نہیں کی بلکہ فرشتوں کی طرف ہم لکھوائیں گے ما کالو جو کہا انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ان یہودیوں نے جو جو بات کی ہم وہ لکھوا رہے ہیں کہ رامن کاتبین لکھ رہے ہیں وہ قتل ہوم المبیا بغیر حق اور ان کا قتل کرنا انبیاء کو نا حق نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودی تھے انہوں نے تو نبیوں کو قتل نہیں کیا لیکن پہلے جو ان کے آبا و اجداد تھے انہوں نے تو انبیاء کو قتل کیا اور پہلے گزر چکا ہے کہ صبح سویرے بنی اسرائیل نے تینتالیس نبیوں کو قتل کر دیا صبح اور جب ان کو سمجھانے والے لوگ آئے اللہ سے ڈرنے والے تو ایک کال کے مطابق دو سو آدمیوں کو قتل کر دیا شام کو اور ایک کال کے مطابق ایک سو چورانوے آدمی وہ تھے ان کو قتل کر دیا یہودیوں کے نزدیک آدمی کو قتل کرنا کوئی بری بات نہیں لیکن نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو یہودی موجود تھے یہ اپنے آباؤ اجداد کے ان کارناموں پر فخر کرتے تھے کہ دیکھا جی ہمارے آبا و اجداد کتنے غیرت مند لوگ تھے کہ جب نبی نے ان کی غیرت کو چیلنج کیا تو انہوں نے نبی کو بھی قتل کر دیا حالانکہ حدیث میں فرمایا جس نے نبی کو قتل کیا وہ بھی جہنمی یہ تو ظاہر ہے کہ جس نے نبی کو قتل کیا وہ جہنمی ہے کیونکہ اس نے نبی کی تو ہی نہیں کی اور جس کو نبی نے قتل کیا وہ بھی جہنمی ہے کیوں اس واسطے کر کے کہ نبی کا ہاتھ کبھی ناجائز اٹھتا نہیں ہے جب نبی نے اس کو قتل کیا تو معلوم ہوا کہ وہ واجب القتل ہو چکا تھا قتل ہم الانبیاء بغیر حق و نقول اور ہم کہیں گے قیامت کے دن زوکو عذاب الحریق چکھو تم عذاب جلنے کا یا جہنم کا عذاب چکھو کیونکہ تم نے دنیا کے اندر اللہ کے نبیوں کو قتل بھی کیا اللہ کے نبیوں کو جٹلایا بھی ظال یہ یہ سزا تمہیں کیوں ملے گی بے ماں بے صابہ بے ماں قدمت ایدی کم دیکھ اس کے کہ آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے یعنی جو اعمال تم پہلے اپنی زندگی کے اندر آگے بھیج چکے ہو ان اعمال کی وجہ سے تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے اور یقین کر لو کہ ان اللہ علیہ بظلام للعبید اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والا ظلام بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ظلام مبالغی کا سیکھا ہے معنی یہ ہوا کہ اللہ زیادہ ظلم کرنے والا نہیں تھوڑا لیکن دوسری آیت میں اللہ نے خود فرما دیا و ظلم اللہ بندوں پر ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتے اللہ بندوں پر ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتے تو یہاں بے ترمانہ یوں کیا جائے گا ان اللہ لیسا بے ذلّہ بے زی ظلم کہ اللہ ظلم والا نہیں اپنے بندوں کے حق میں کہ اللہ اپنے بندوں کے حق میں کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ کرتا ہے نہ برداشت کرتا ہے کالو یہودیوں کی ایک اور افطرا کا قرآن مجید نے جواب دیا یہودیوں نے کہا کہ جی ہم سے تو اللہ نے یہ وعدہ لیا کہ جب تک تمہیں کوئی رسول یہ معجزہ نہ دکھائے کہ صدقہ میدان میں چھوڑ دو آسمان سے آگ آئے وہ آگا آ کر آ کر کے صدقے کو کھا جائے جس طرح کہ پہلی شریعتوں میں یہی طریقہ تھا صدقہ کیا صدقہ کر کے کھلے میدان میں رکھ دیا آسمان سے ایک سفید آگ آتی تھی اگر وہ صدقہ مقبول ہوتا وہ آگ اس کو کھا جاتی تھی اور اگر وہ صدقہ مقبول نہ ہوتا مردود ہوتا آگ اس کو چھوڑ دیتی یہودیوں نے کہا کہ جی اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لیا اور محمد الرسول اللہ نے تو ہمیں یہ معاوضہ دکھایا نہیں جب یہ معاوضہ نہیں دکھایا تو اس لیے ہم ان کو مانتے نہیں حالانکہ بالکل جھوٹ بولا انہوں نے اللہ نے ان کے اس قول کی تردید کی فرمایا اللہ زین کالو وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ عاہدہ علینا بے شک اللہ نے وعدہ کیا ہماری طرف اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لیا اللہ نو مینا رسول کہ نہ ایمان لائم واسطے کسی رسول کے حتیٰ حتا نا بے قربان یہاں تک کہ لائے ہمارے پاس قربانی کا النار نار کھا جائے اس کو آگ اور محمد الرسول اللہ نے یہ موجہ تو ہمیں دکھایا نہیں اس لیے ہم ان کو رسول نہیں مانتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں قربانی کے بارے میں تو اتنا آپ نے بتلا دیا کہ عید والے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن قربانی سے زیادہ مقبول عمل کوئی بھی نہیں ہوتا اتنا اونچا عمل ہے کہ جب وہ آدمی قربانی کرتا ہے اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے بڑا فائدہ ہے بڑا لیکن ظاہری طور پر پہلے انبیاء کی طرح کوئی ایسی علامت نہیں بتلائی کل جواب دیا فرما دیجئے قد جاکم رسول من قبلی تحقیق آئے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے بالبینات ساتھ کھلی دلیلوں کی کہ یہودیوں مجھ سے پہلے بہت سارے انبیاء علیہ السلام آئے کھلے دلائل لے کے آئے اور بلزی کل اور ساتھ اس کے جو کہا تم نے کہ جو موجہ تم اب مجھ سے مانگتے ہو یہ موجہ بھی نبیوں نے دکھایا بہت سارے انبیاء نے یہ موجہ دکھایا موجہ دیکھنے کے باوجود فلیما قتل تم پس کیوں قتل کیا تم نے ان کو ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو یعنی جب تم نے نبیوں کا وہ موجہ بھی دیکھ لیا پھر بھی تم نے نبیوں کو قتل کیا معلوم ہوتا ہے کہ تم جھوٹ کہتے ہو اللہ نے تم سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تم جھوٹ کہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بھی اللہ نے بیان فرما دیا اور یہودیوں کے کذب اور جھوٹ کو بھی اللہ نے بیان فرما دیا ان کا کا سے اللہ نے پھر اپنے پیغمبر کو تسلی دی تھی ان شاء اللہ تعالیٰ الحمد لله اللهم يسر لنا أمورنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا الله ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه Thank you.